یاد آتی ہے اہل ولا کو یاد آتی ہے اہل ولا کو کیسے بھولیں برہان الہدا کو کیسے بھولیں برہان الہدا کو یاد آتی ہے کو یاد آتی ہے لے کو کس طرح اپنے دل کو منائیں غم جدائی کا کیسے اٹھائیں کس طرح اپنے دل کو منائے غم جدائی کا کیسے اٹھائے صبر آتا نہیں ہم کو مولا ہو کے مجبور اشک بہائیں رحم نہ آیا چرخے قضا کو کیسے یاد آتی ہے لے والا کو آپ کل تخت پر جلوگر تھے پال کی پر تھے تشریف دھرتے آپ کل تخت پر جلوگر تھے کی پر تشریف دھرتے مولا مولا کی دے کے سدائیں کرتے دیدار ہم آنکھ بھر کے آج تربت میں جلوان ہو کیسے بھولے آتی ہے ولا کو یاد آتی ہے ولا کو آپ کا چہرہ ہم دیکھتے تھے آپ کا ہاتھ ہم چومتے تھے آپ کا چہرہ ہم دیکھتے تھے آپ کا ہاتھ ہم چومتے تھے سر قدم میں تمہارے جھکا کر سارے رنجو علم بھولتے تھے آنکھ تر کو کیسے بھولے برہان الہدا کو کیسے بھولے برہان الہدا کو یاد آتی ہے لے ہے حسین پہ آسو بہانا اور آہ کنارا سنانا وہ حسین پہ آسو بہانا اور آہ کنارا سنانا روز آشو تل کا منظر وہ حسین کا سجدہ دکھانا یاد کرتے ہیں شہ کی دعا کو کیسے بھولے آتی ہے ولا کو یاد آتی ہے لے عمر اب کی کا کہہ کر گزاری جان افدی کا کہہ کر نثاری عمر اب کی کا کہہ کر گزاری جان افدی کا کہہ کر نثاری تھا حسین حسین لبوں پر اپنے اشکوں سے دعوت سواری سنتے مجلس میں شہر کی صدا کو کیسے بھولے برہان الہدا کو ولا کو سیفی محل سے کوئی بلا سیفی مسجد میں ایمان کہاں آپ کو ڈھونڈ مولا کوئی آنے کی خبر سنا اب تڑپتے ہیں ایسی ندا کو کیسے بھولے برہان الہدا کو یاد آتی اہل ولا کو اب پہلو سیف الہدا میں سوتے ہو روز تم تو میں اب ہو پہلو ایسے فل نصیب ہو سب کو ہے وظیفہ یہ صبح ہو مسا میں اے خدا بخش دے اس منا کو کیسے بھولے برہان الہدا کو آتی ہے لے یاد آتی ہے ولا کو شہ مفدل کی حضرت میں جائیں کیا پیام تسلی سنائے شہ مفدل کی حضرت میں جائیں آیا میں تسلی سنا سلائے ہے ہم آسو کا جان حاضر ہے حاضر آتی ہے کو حق سے مولا ہمارے مفادل جان سے ہم کو پیارے مفادل حق سے مولا ہمارے مفادل جان سے ہم مالک ہے ماتا پتا ہے مومنی کے سہارے مفادل دے تو میرے شاہ کو کیسے بھولے آتی ہے لے کو ناز و اشفاق سے ہم کو پالا آفتوں مشکلوں میں سنبھالا ناز و اشفاق سے ہم کو پالا آفتوں مشکلوں میں روائی بخش دینا ہمیں شاہ والا جاری رکھنا یاد آتی ہے اہل ولا کو یاد آتی ہے اہل ولا کو دست ہے در کرار ہو تم مثل عباس جرار ہو تم دست ہے در کر عباس جرار ہو تم ذوالفقار جو اتری ہے رب سے سیف دین وہ تلوار ہو تم پاک کر دیں گے دین خدا کو سے بھولے برہان الہدا کو یاد آتی ہے ولا کو یاد آتی ہے ولا کو لانتیں اس پہ بھی جو ہے جہنم کا ٹکڑا کر لانت اس پہ بھیجو سراسر ہے جہنم کا ٹکڑا وہ بدر دل دکھاتا رہا زندگی بھر ابھی تڑ پاتا ہے قبر اندر قبر بھولے برہان الہدا کو کیسے بھولے برہان الہدا کو یاد آتی ہے لے کو یاد آتی ہے لے کو اے نسیم سجدے بجا کر روز تم تاہرا پر تجا نسیم تو دے بجا کر روز تم تاہرا پر تجا کر پر خلوص سلام اسلام کے ہدیے عرض کرنا تو آنکھیں بچھا کر مانگ لینا تو شہ کی دعا کو کیسے بھولے آتی ہے اہل ولا کو یاد آتی ہے اہل ولا کو حق ادا ہو سکانا تمہارا بخش دینا قصور ہمارا حق ادا ہو سکانا تمہارا بخش دینا قصور ہمارا ہے گنہگار خادم جمالی دین و دنیا میں آپ سہارا سونپ دی کو کیسے بھولے برہان الہدا کو کیسے بھولے برہان الہدا کو یاد آتی ہے کو یاد آتی ہے کو یاد آ ہے اہل ولا کو کیسے بھولے برہان الہدا کو کیسے بھولے برہان الہدا کو یاد آتی ہے اہل ولا کو یاد آتی ہے اہل ولا کو